بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم مجاہدین اسلام اور اسلامیہ نے آج سولہ رجب چودہ سو تینتیس ہجری جمعہ کا دن ہے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی نیت سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں اللہ جل جلالہ سے دعا ہے یہود نصارہ کے خلاف امریکیوں برطانیوں اور ان کے نوکروں پاکستانی فوج اور افغان ملی اردو کے خلاف جس جہاد میں ہم مصروف ہیں اس میں اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم فرمائے اور تمام مسلمانوں کی ہر قسم کی جانی و مالی قربانیوں کو قبول فرمائے میرے دوستو آج کل مجاہدین کے اندر ایک فکر بیماری کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے وہ مستقل گروپوں اور مستقل جماعتوں کا فتنہ ہے ہر گروپ اور ہر جماعت اپنے آپ کو مستقل خیال کرتی ہے اور ہر جماعت کا امیر امیر اپنے آپ کو المومنین اور خلیفۃ المسلمین تصور کرتا ہے حالانکہ یہ تمام باتیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق نہیں ہم اگر شریعت اسلامیہ اور خلافت اسلامیہ کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق جہاد کرنا ہوگا اور جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو مختلف مراحل سے گزارا اسی طرح ہمیں بھی مختلف مراحل سے گزر کر فتوحات تک پہنچنا ہوگا اور اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے یہ بات سب سے پہلی بھی ہے اور اہم بھی ہے کہ ہم سب سے پہلے مدینہ قائم کریں جب تک مسلمانوں کا مدینہ قائم نہیں ہوگا مسلمانوں کا ایک مرکز قائم نہیں ہوگا اور مسلمانوں کی ایک حکومت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنے اپنے ممالک میں اور اپنے اپنے وطنوں میں جہاد کو نہ آگے بڑھا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم شریعت یا شہادت کے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں میرے دوستو دیکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے کو مستحکم کیا مدینے کو مضبوط کیا حتیٰ کہ مدینے میں موجود یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے اور مدینے کو اپنا مرکز بنایا اور صحابہ نے بھی مختلف مقامات میں اور مختلف جگہوں میں عملیات اور کاروائیاں کرنے کی بجائے صرف اور صرف مدینے کو مضبوط کرنے کی کوششوں میں حصہ لیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جس طریقے سے تربیت کی اسی کے مطابق انہوں نے اپنی جہادی کاروائیوں کو جاری رکھا چنانچہ جب مدینہ مستحکم ہوا اور مدینہ مضبوط ہوا تو مکے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور کوئی قابل ذکر جنگ بھی وہاں نہیں ہوئی اور مشرقین کا مرکز مکہ بہت ہی آسانی کے ساتھ فتح ہو گیا لیکن فتح مکہ سے پہلے بہت ساری مشکلات اور بہت سارے مسائب صحابہ کو گزرنا پڑا حاصل ان تمام مشکلات اور مصائب کا یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مدینے کو مضبوط کیا مرکز کو مضبوط کیا اپنے امیر کو مضبوط کیا چنانچہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم مدینے کو مضبوط کر لیں تو مکے یعنی مشرقین کے مراکز چاہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں انشاءاللہ وہ بآسانی پتہ ہو سکتے ہیں میں اس تمہید کے بعد اب اصل مقصد کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ الحمد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد اللہ جل جلالہ نے ہمیں اسلام اور غیرت کی سرزمین افغانستان میں امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اللہ کی شکل میں ایک عظیم نعمت عطا کی ہے ملا امیر المومنین حفظ اللہ اس امت کے لیے عظیم نعمت اس لیے ہیں کہ انہوں نے نہ وطن پرستی کی نہ ہی قوم پرستی کی اور نہ ہی شخصیت پرستی کی اور نہ ہی کفار کے سامنے سر جھکایا اور نہ ہی یہود نصارہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کیے بلکہ صرف اور صرف خالص نزكي على الله احدا انہوں نے انصار بن کر مہاجرین کی خدمت کی اور انہوں نے انصار بن کر پوری دنیا سے آنے والے مجاہدین کو مراکز فراہم کیے پوری دنیا سے آنے والے مجاہدین کا ساتھ دیا جس کے نتیجے میں ان کی عمارت قربان ہوئی ان کی حکومت قربان ہوئی لیکن انہوں نے یہ قربانی دی نہ کبھی احسان جتلایا اور نہ ہی کبھی مجاہدین کو بدترین سلوک کا نشانہ بنایا بلکہ انہوں نے امیر المومنین کی صفت میں حقیقی معنوں میں مسلمانوں کا امیر اور مسلمانوں کا ذمہ دار اور یتیموں کے باپ کا کردار ادا کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حافظ اللہ کی عمر میں علم میں عمل میں اور قربانیوں میں برکت عطا فرمائے اور جن حضرات نے خصوصاً افغانستان کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے جس طرح قربانیاں دی اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہمیں یعنی مہاجرین کو اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان قربانیوں کی قدر ہم کیسے کر سکتے ہیں میرے دوستو ان قربانیوں کی قدر ہم اس طرح کر سکتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم لم یشکر یشکر الناس اللہ جو کہ بندوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا الجماعت رحمت والفرقت عذاب جماعت کی شکل میں زندگی گزارنا اور جماعت کی شکل میں رہنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ تنہا تنہا مستقل مستقل جمہوریت پرستوں کی طرح رہنا یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے چنانچہ ہمیں امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد اللہ کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد عطا کی ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے مختلف گروپ بندیوں مختلف افکار اور مختلف نظریات کو چھوڑ کر سب سے پہلے ہمیں امیر المومنین کو مستحکم کرنا چاہیے امیر المومنین کی عمارت کو مستحکم کرنا چاہیے اور امیر المومنین کی عمارت کو جب ہم مستحکم کر لیں گے اور امیر المومنین کو جب ہم مضبوط کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کشمیر جیسا بت پرستوں کا مرکز ہو یا ہندوستان جیسا بت پرستوں کا مرکز ہو یا جزیرت العرب میں خائنین کا مرکز خائنین کے مراکز ہوں یا دنیا کے مختلف علاقوں میں کفار کے مراکز ہوں یعنی جتنے بھی مکے ہوں اور مشرقین کے مراکز ہوں انشاءاللہ اللہ وہ سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے فتح ہوتے جائیں گے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کے لیے جنگ نہ کریں ہمارا جہاد اپنی قوم کے لیے نہ ہو ہمارا جہاد اپنے وطن کے لیے نہ ہو ہمارا جہاد اپنے ملک کے لیے نہ ہو ہمارا جہاد اپنی برادری کے لیے نہ ہو بلکہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے لیے ہو ملت ابراہیم کے لیے ہو اگر ہم ملت ابراہیم کے لیے جنگ کرنا چاہتے ہیں اور ملت ابراہیم کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر قسم کی شخصیت پرستی سے قوم پرستی سے وطن پرستی سے اور ہر قسم کے بت پرستی سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا صرف اور صرف مدینے کی مضبوطی اور مدینے کے استحکام پر ہمیں نگاہ رکھنی ہوگی چنانچہ آج کل الحمد پاکستان میں جو جہاد جاری ہے وہ افغانستان کے جہاد کے لیے ممت اور معاون ہے میرے دوستو ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان میں جہاد کر کے ہم نے افغانستان کے جہاد کو اور افغانستان کے محاذ کو کمزور کیا ہے نہیں میرے ساتھیوں بلکہ ہم نے افغانستان کے جہاد کو پاکستانی جہاد کے ذریعے مضبوط کیا ہے الحمد کیونکہ افغانستان تو محض ایک میدان جنگ ہے لیکن اس میدان جنگ کو تقویت پہنچانے والے اور اس میدان جنگ کو امداد دینے والے اور اس میدان جنگ کو گرم رکھنے والے جو ذرائع ہیں جو مراکز ہیں وہ اکثر پاکستان کے اندر ہیں اس کی زندہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں نیٹو سپلائی کو آپ دیکھ لیں ڈرون حملوں کو آپ دیکھ لیں اور مختلف قسم کے جو جرنیل اور امریکی سربراہان اور مسئولین و ذمہ داران پاکستان کے ہر ہفتے مسلسل دورے کرتے ہیں تو یہ کوئی پاکستان سے ان کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاکستان کے عاشق بن گئے ہیں نہیں یہ افغانستان میں اپنی جنگ کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان کو تھکی دیتے ہیں اور پاکستان کو استعمال کرتے ہیں چنانچہ ہمیں پاکستان کے نظام کو کمزور کرنا ہوگا پاکستان کے اقتصاد کو کمزور کرنا ہوگا پاکستان کی پارلیمنٹ کو کمزور کرنا ہوگا اور پاکستان کے سیکورٹی اداروں کو کمزور کرنا ہوگا پاکستان کے جاسوسی خفیہ اداروں کو کمزور کرنا ہوگا میرے دوستو جب ہم پاکستان کے اس نظام کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا پیارا افغانستان عمارت اسلامی افغانستان اور ہمارے محبوب امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفیظ اللہ کو انشاءاللہ ہم دوبارہ مسند عمارت اور مسند اقتدار پر دیکھیں گے انشاءاللہ میرے دوستو ہمیں اپنی قوت کو ادھر ادھر ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنی قوت کو مجتمع کر کے اکٹھے کر کے اپنی طاقت اور قوت کو ایک مٹھی بنا کر امریکی یہود اور نیٹو کے جو گماشتے ہیں یہود نصارہ کے جو ساتھی ہیں اور جو نوکر ہیں ان کے خلاف اپنی جنگ کو جاری رکھنا ہوگا اس طرح ہم امیر المومنین کی قربانیوں اور ان کی خدمات کا بھی شکر کرنے کے قابل ہوں گے اور ہماری توانائیاں بھی ادھر ادھر ضائع نہیں ہوں گی میرے دوستو ہمیں جیسے افغانستان میں بھرپور انداز میں کارروائیاں کرنی چاہیے بالکل اسی طرح ہمیں پاکستان میں بھی بھرپور انداز میں کارروائیاں کرنی چاہیے تاکہ افغانستان کے طالبان کو پاکستانی طالبان کی طرف سے بھرپور تائید ہو اور ان کو ہماری طرف سے تعاون اور مدد ملے اللہ تعالی کا فرمان ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کیا وہ اللہ کہاد اور سچے وہی لوگ ہیں میرے دوستو ہمیں اپنی کارروائیوں کو منظم کرنا چاہیے اور اپنی طاقت کو منظم کرنا چاہیے اور مختلف قسم کی ایجنسیوں اور ان کی تنظیموں سے برات کا اعلان کر کے صرف اور صرف امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ کی تائید کرنی چاہیے تاکہ خوراسان میں اسلام کا بول بالا ہو اور خراسان کے لشکر کے ذریعے غزوہ ہند کو تقویت و تائید حاصل ہو اللہ تعالی ہماری نیتوں کو درست فرمائے اور ہماری صفوں کو اللہ تعالی مستحکم اور منظم فرمائے اللہ وسلم وسلم على سیدنا محمد آله وصحبه وبارک وسلم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ